دوسری سند یہی حدیث مروی ہے البتہ اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں تیسرا وہ فاقہ کش اور ضرورت مند آدمی کہ جس کی قوم کے تین عقل مند آدمی یہ گواہی دے دیں کہ واقعی فلاں آدمی حاجت اور فاقے میں مبتلا ہے حدیث نمبر چونتیس سو تہتر مسند احمد